الائ ضن و الائق انمبس کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے سنو ان کتاب الفجار لفی سجین برے لوگوں کے عمال نامے سجین میں ہوں گے آپ کو کیا پتہ سجین کیا ہے سجین ایک جہنم کی جگہ ہے کتاب مرقوم اس میں یہ لکھے ہوئے عمال نامے رکھے جائیں گے ویل یوم ذل المقذبین ہلاکت ہے اس دن تقزیب کرنے والوں کے لیے تقزیب سے مراد وہ لوگ قیامت کے دن کی تقزیب کرتے ہیں ہمایوں قدب بھی اللہ کل معتدن عصیم قیامت کی تکذیب کرتا ہے ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور گناہ گار ہے مزید اس کی علامت یہ ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اساتر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں اس میں کیا ایسی حقیقت ہے فرمایا ہرگز یہ بات نہیں یہ جو بندہ قرآن کی ایجاد کو نہیں مانتا بل ران ما مکان یکسبون بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے کلا ارگز نہیں ان نہ ان رب یوم ذل محجوبون یہ لوگ اپنے رب کے بارے میں اس دن چھپنے والا عقیدہ رکھتے ہیں بلا شبہ یہ لوگ کافر جہنم میں داخل ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں تم تقزیب کرتے تھے ان کتاب الابرار لفی ال جین بلا شبہ نیک لوگوں کے عمال نامے اللی جین میں ہوں گے آپ کو کیا خبر ال جین کیا ہے ال جین ایک مقام جنت ہے جس میں عمال نامے نیک لوگوں کے رکھے جائیں گے یش حد المقربون فرشتے ان کو دیکھتے ہیں رکھتے ہیں سنبھالتے ہیں بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں آپ ان کے چہروں نیک لوگوں کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے کہ وہ نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے خوش ہوں گے تر و تازہ ہوں گے یسقون من رحیق مختوم ان کو شربت پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگائی جائے گی مشکی کی یعنی دھونی اور چاہیے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے وال کرنے کے لیے آگے بڑھے بڑھنے والے مزاج ہو من تسنیم بعض دفعہ اس شربت کو دھونی لگائی جائے گی تسنیم خوشبو کی یہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے مقرب لوگ پانی پئیں گے بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں کو دیکھ کر مذاق بناتے ہیں جب یہ مجرم لوگ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایمان والوں کی طرف اشارے کرتے ہیں وہ زن قلب و علم القلب و یہ مجرم لوگ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں واپس تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں کہ آج یوں ہم نے کہا آج فلاں کو یوں تنگ کیا ادارہ اوہم کالو انہا جب یہ دیکھتے ہیں ایمان والوں کو یہ کافر لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں اپنے ابا اجداد کے دین بت پرستی کو چھوڑ بیٹھے ہیں ہما رسول علیہ محافظین ہم نے ان کو ان کے اوپر کوئی نگران تو نہیں مقرر کیا کیوں یہ ایسا کہتے ہیں الزین عامن من القفار حکون ایک دن ایسا آئے گا کہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے مراد آخرت کا دن الرائے کی انضرون دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن جنتیوں میں جنتوں میں جنتی لوگ بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور کافروں کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے یہ سورہ متففین ہے تففا یو کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور شروع کی چند آیات مدینہ کی ہیں تو زیادہ آیات اس صورت کی مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو اس لیے سورت کا نام مکی ہے اگرچہ ابتدائی چاند آیتیں وہ مدینہ میں داخل ہوئی ہیں میں انشاءاللہ سورہ اقرا بسم رب کلجی خلق میں بات کروں گا کہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب مکتوبی الگ ہے ایک ہے قرآن کا نازل ہونا وہ تو سب سے پہلے بسم رب کلزی نازل ہوئی اور سب سے پہلے لکھوائی آپ نے سورہ فاتح ہے وہ ترتیب لکھنے کی الگ ہے نازل ہونے کی الگ ہے تو اس طرح ہوا ہے کئی صورتیں مدنی ہیں ان میں کچھ ایتیں مکی ہیں اور کئی صورتیں مکی ہیں اس میں کچھ ایتیں مدینہ میں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یوں اکٹھا کروایا کاتبی نے وئی کو کہا یوں لکھ دو تففا یو کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا کمی کرنا یہاں پر جو قرآن مجید نے بیات بیان کی ہے اس میں ناب تول کے لحاظ سے بات ہوئی جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ کو مدینہ والوں کے کاروبار کے بارے میں کچھ شکایات آئیں کہ یہ لوگ بڑے جو کاروباری لوگوں سے سامان لیتے ہیں تو صحیح ناپ تول کر لیتے ہیں لیکن جب چھوٹے چھوٹے کلو دو کلو جب بیچتے ہیں تو اس میں یہ ترازو کی مار دیتے ہیں اور ہوتا کلو بولنے میں کلو ہوتا ہے اور نفس العمر میں وہ کلو نہیں ہوتا کم کر کے دیتے ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے بھی ان کو سمجھایا اور یہ وہی بھی نازل ہو گئی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ جو یہاں پر ذکر ہوئی بات کہ ناب تول کے لحاظ سے پورا کرنا چاہیے نظام اور اس کی بہت سخت وعیدیں ہیں ناب تول میں کمی کے لحاظ سے بہت سخت وعیدیں ہیں چھٹکارا بڑا مشکل ہے دیکھو نا ایک بندے کی نماز روزے میں کمی ہے قضاء شروع کر دے روزوں کی قضا شروع کر دے استغفار شروع کر دے یہ حق اللہ حق اللہ یہ آپس کا معاملہ ہے اللہ کا اور اللہ کے بندے کا لیکن ایک بندہ لوگوں سے پیسے پورے لیتا رہا اور کلو کے بجائے پونا کلو دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا کئی زمانے تک اس کا کاروبار ہوتا رہا اس بندے نے کتنے لوگوں کا حق دینا ہے جن سے پیسے پورے لیے اور وزن میں وہ ان کو مارتا رہا یا گز میں مارتا رہا کوئی اور طریقے میں کرتا رہا گنتی میں کرتا رہا اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ریٹ لگا ہوا ہے کہ تین سو روپے کلو ہے انار اور اس کو وہ اس ترتیب پر دیتے ہیں کہ دو صحیح اور دو خراب بے شک وزن میں پورے ہیں لیکن چیز ناقص دی دی گئی ہے ریٹ کے لحاظ سے تو وہ پورا ریٹ لے رہا ہے ریٹ میں تو کمی نہیں کر رہا یا تو یہ کہے نا کہ جی ریٹ میں میں کم کر رہا ہوں کہ میرا مال داغی ہے تو پھر تو تدفیف نہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ جس کے ذمہ جو حق ہے اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو وہ تطفیف کر رہا ہے اور اس وعید میں داخل ہے مثلا ایک شخص ہے وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا رکوع سجود اس کا صحیح نہیں ہے تو وہ نماز کی ادائیگی میں کمی کر رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے درمیان میں غیبت بد نظری گانے فلان تو وہ اس عبادت کے ادائیگی میں تدفیف کر رہا ہے کوئی شخص ہے وہ تنخواہ پوری لیتا ہے دفتر سے لیکن دفتر میں آتا ہے پھر باہر نکل جاتا ہے پھر دھوپ لگاتا رہتا ہے پھر ساتھیوں کو جا کے چائے پلاتا ہے پھر گپ شپ کرتا ہے پھر شام کو ایک آدھ دفعہ پھر منہ دکھا دیتا ہے صاحب کو کہ میں دفتر میں ہوں ادھر ہی ہوں کام صحیح نہیں کیا اس نے اور تنخواہ پوری لیتا ہے تو یہ بھی تطفیف میں داخل ہے اسی طریقے سے آپ اس چیز کو اور تھوڑا پھیلائیں کہ جس بندے کے ذمہ جو حق ہے وہ اس کو کما حق ادا نہیں کر رہا تو وہ حق تلفی کر رہا ہے تطفیف کر رہا ہے اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ بھی کام نہیں کرتا دفتر میں فلانا بھی نہیں کرتا تو ہم تو بڑی پابندی سے کرتے رہتے ہیں ہمارا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے اور ان لوگوں کا گریڈ بھی بڑھ جاتا ہے فلان بھی ہوتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے اگر گریڈ میں کمی بھی ہو رہی ہے اس میں بھی بہتری ہے کوئی ایسی بات نہیں یہ عارضی پیریڈ ہے یہ گزر جائے گا یہ مرغن غذاؤں کے کھانے میں بڑے بڑے محلات کے رہنے میں مخملوں پہ سونے میں بھی یہ چند دن زندگی گزر جائے گی اور اگر دال چٹنی کے ساتھ بھی روٹی کھا لی تب بھی گزر جائے گی اور جو کہ میں تو کئی دفعہ آپ کو تاریخ بادشاہوں کی بتاتا رہتا ہوں کہ جن کے فرانس کی بیکری سے اعلیٰ قسم کے ناشتے آئیں وہ بھی اسی سال کی عمر پا کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور جن کی ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو دیسی مرغی کا ناشتہ رہا شہنشاہ ایران کی بات کر رہا ہوں ڈیڑھ سو مرغی کا ناشتہ وہ بھی تو آخر پچہتر سال کی عمری عمر لے کے گئے چلے گئے تو نہ اعلیٰ غذائیں کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے نہ گھٹیا غذاؤں یعنی گھٹیا سے مراد میری سادہ غذائیں ناقص غذا تو غلط بات ہے نہ سستی غذائیں کھانے سے عمر میں کمی ہوتی ہے اگر عمر غذاؤں کے کم کھانے سے ہوتی ہوتی تو ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ کی غذا تو چند چنے کے دانے تھے اور ڈیڑھ سو سال عمر پائی ہے اور فارس بلخ سے پیدل جا کے حج کرتے تھے تو کیا عمر تو نہیں ہوئی ایسی اور اصل تو بلخ کے بادشاہ تھے وہ ان کو ایک ایسی چوٹ لگی تھی جو کہا گیا کہ تم ادھر خدا کو تلاش کرتے ہو خدا ادھر ملتا ہے بارہ انہوں نے بادشاہی چھوڑی یہ اصولی بات ہے ان اعلی غذاؤں میں اگر طاقت اور صحت اور عمر کی درازگی رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے اور ان کمزور غذاؤں میں اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی اس چیز کو نہیں سوچنا ہے سوچنا رزق حلال کو ہے کہ رزق حلال وہ تھوڑا سا بہت سارے رزق حرام پر وہ غالب ہے غاوی ہے رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ نیکی کی طرف لے کے آتا ہے اس کے دل و دماغ میں گندے سوچ نہیں آتے اور رزق حرام گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور سوچ میں بھی گند آ جاتا ہے تو تطفیف کی بات کر رہا ہوں تطفیف بھی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے ذمہ جو حق ہے اور وہ اس حق کو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے ادا کرتا رہے علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے مفتیان نے کہ کسی شخص کے ذمہ دفتر کے جو حق ہیں اور وہ دفتر کے ٹائم میں اشراق اور چاشت پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے بے شک اشراق چاشت کی بہت فضیلت ہے عمرے کا ثواب ہے صدقہ ادا ہو جاتا ہے فلاں ہے لیکن وہ دفتر کے کام میں کمی کرتا ہے اور نفل کرتا رہتا ہے اشراق اور چاشت کے فرمایا صحیح نہیں ہے ہاں اگر اس کے دفتر کے کام میں کمی نہیں جو اس کے پاس فیل آئی جو کام تھا وہ اس نے مکمل کر دیا ہے دس پندرہ منٹ اس کے بعد پاس ہیں تو وہ اپنے نفل بھی پڑھ لیتا ہے کیونکہ ادھر کمی نہیں ہے اس کے کام میں تو ٹھیک ہے بات رہی بات فرائض کی تو فرائض تو اللہ کا امر ہے اگر کوئی دفتر کا بندہ روکے بھی تو اس کا روکنا جائز نہیں ہے فرض نماز کو باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے فرمایا تطفیف نہیں ہونی چاہیے ہلاکت ہے تطفیف کرنے والے کمی کرنے والوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں دیکھیں نا ادھر سے بھی کام لیتے ہیں نا اپنے لحاظ سے تو یہ بڑے سیاڑے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں اور بڑے ماہر ہیں آپ کو بڑا تجربہ ہے اللہ یزن اولا کنہم مبول کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اٹھنا نہیں ہے حساب و کتاب نہیں دینا انہوں نے یوم یقوم الناس رب العالمین اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور یہ معاملہ بڑا سخت ہوگا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے کہ جو لوگ آہد شکنی کرتے ہیں ان پر دشمن مسلط کیے جاتے ہیں معاہدہ کیا توڑ دیا معاہدہ کیا توڑ دیا دشمن مسلط کیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو اپناتے ہیں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا دوسروں نے تو دوسروں کے قانون اپنانے ہیں نا جو ایمان والے اپنے اللہ رسول کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو اپناتے ہیں تو ان کے اوپر فقر اور محتاجی مسلط کی جاتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو اور فرمایا کہ جس جس قوم میں بے حیائی آ جائے اس میں وبائی امراض آ جاتی ہے تو باقاعدہ مسلط کی جا رہی ہے خصوصاً اسلامی ملکوں پر پہلے کچھ کوئی سعودی محفوظ تھا اب اس کو سیر سیرگاہیں بنا کے دے رہے ہیں ان کو بھی کہا کہ تم الگ دنیا بیٹھے ہو برکے مرکے لگا کے ادھر آؤ یہ کام کرنا ہے اس طرح ان کو بھی اب سیر سات درجے کی بڑی عالی شان سمندر کے کناروں پر رہ گئے فیصل بس کر دو بعد میں کر لینا نیچے شور آ رہا ہے وہ جو کھڑکیاں کھول بند کر رہے ہو بند کر دو بعد میں کر لو بے حیائی کو مسلط کیا جا رہا ہے اور ایمان والا کمزور کہ وہ کب تک مقابلہ کر رہا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہو رہے ہیں فرمایا جس قوم میں بے حیائی آ جائے گی عام عام بے حیائی آ جائے گی ایک تو قرب قیامت کی علامت ہے اور دوسرا ان کے اوپر وبائی امراض امراض کی کثرت ہو جائے گی آپ خود دیکھیں جس ہسپتال میں چلے جائیں لائنیں لگی ہوئی ہیں پرائیویٹ میں چلے جائیں ڈھیر لگاؤ کوئی بندہ بھی صحیح نہیں ہے دوائیوں سے لگتا یہ ہے کہ شفا اٹھا لی گئی ہے اتنی اتنی دوائیاں کھاتے رہو نہ بلڈ پریشر کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ شوگر کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسٹرول کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ دوسرا کیا اصل بات یہ ہے کہ تقوی کی زندگی کے اندر فقدان آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان دوائیوں کے اندر سے بھی شفا اٹھا لی گئی اور ہمارا ملک تو اس زد میں ہے کہ نہ پانی صحیح ہے اور نہ دوائی صحیح ہے اور نہ خوراک صحیح ہے تو صحت کیسے آئے گی کہاں سے بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا دوائیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں جیسے پیدا ہوا تو دوائیاں ساتھ شروع ہو گئیں اب یہ لے آؤ اب یہ لے آؤ اب یہ لے آؤ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بہیائی ملک میں عام ہو چکی قرب قیامت حدیث میں آتا ہے کہ سب سے ایمان والا بندہ ایماندار بندہ وہ شمار ہوگا کہ اس کے سامنے لوگ مطلب ایسے کسی کو ہاتھ لگائیں گے یوں کریں گے غیر محرم لڑکا لڑکی تو یہ ان کو کہے گا کہ یار تھوڑا ایڈ میں ہو جاؤ یہ قرب قیامت کی اس بندے کی علامت ہے جو نیک ہوگا میری بات خیال سے سمجھیں آپ سیر گاؤں میں ادھر ادھر تفریح گاؤں میں جاتے ہیں اس طرح کے اللے تللے جب دیکھے جاتے ہیں کون ان کو منع کرتا ہے یعنی ہم ایمان کے اس درجے میں بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ وہ بندہ ایمان والا شمار ہوگا جو ان بے حیا ٹولی کو یہ کہے گا کہ یار لوگوں کے سامنے تجھے نہ کرو نہ سائڈوں میں کھڑے ہو جاتے کر لیتے لیکن سیڈوں میں کھڑے ہو جاتے تو یہ شخص ایمان والا شمار ہوگا اور اب کیا ہوتا ہے آپ بازار میں جائیں ایک شریف آدمی تو اچھی دکانداری ہے اس میں بیس بڑے بڑے جو اسٹور جا ہی نہیں سکتا خریدار کیسے خرید جو وہاں بیچنے والے ہیں وہ کیسے یہ حالت ہے تو فرمایا ناپ تول میں جو کمی کریں گے ان پر قحط مسلط ہو جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیں گے بارشیں روک دی جائیں گی بارشیں ٹائم کے مطابق نہیں چند لوگوں کی زکوٰۃ دینے سے فرق نہیں پڑے گا مجموعی قوم جب زکوٰۃ کے لحاظ سے سست ہو جائے گی بارشیں کم ہو جائیں گی اب دیکھ لو کئی سالوں سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے فرمایا مال غنیمت جو چوری کریں گے مجاہدین تو آئندہ کے لیے وہ ڈرپوک اور بزدل بن جائیں گے سود خوری کریں گے تو موتوں کی کثرت ہو جائے گی ہر روز اعلان ہو رہے ہوں گے آج فلانے کا آج فلانے کا یا حوادثات کے اندر دیکھیں اور حدیث میں آتا ہے کہ حادثے میں موت سے اللہ بچائے کہ اچانک موت نہ آئے بندہ توبہ استغفار کچھ لین دین کر کے پتہ چلنے لگ جائے کہ میں مرنے لگا ہوں تاکہ توبہ استغفار کر لے فرمایا حق کے خلاف حق کے خلاف جب فیصلے ہونے لگیں گے حق کیسا ہے اور اس کے خلاف کسی کا زور آیا پریشر آیا جو بھی ہوا بھائی دو راستوں میں ایک راستہ ہے نا ایک اللہ رسول کا راستہ ہے کہ حق پر ہے اور ایک کسی کا پریشر ہے کہ اس کو ماننا ہے کہ اگر حق کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو اس علاقے اس ان قوموں میں ان علاقوں میں قتل و قتال زیادہ ہوگا لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے یہ سب تطفیف میں داخل ہے فرمایا یہ لوگ تطفیف کرتے ہیں کمی کرتے ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے جب آخرت پر یقین ہوگا تو ڈریں گے کہ آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا فرمایا یہ لوگ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اساتیر الاولین یہ پہلوں کی کہانیاں کہتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے بھی جب دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں لیکن تزہیق کے طور پر مشخر اور ہنستے ہیں کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں قرآن کی چودہ سو سال بعد قرآن کی بات کرنی ہے اور ہیں بھی مسلمان پھر بھی مسلمان باقی رہتے ہیں فرمایا جہنمیوں کا نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں اور ایک خاص جگہ میں ہوگا جو سجین ہے جنتیوں کے عمال نامے ایک خاص جگہ میں ہوں گے جس کو علیین کہتے ہیں وہ خوشبودار مقام ہے جنت کا لوگوں کو چاہیے کہ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور اپنے عمال ناموں کو علیین میں پہنچوائیں فرمایا ان الزین اجرم یہ ہم جیسے ایمان والے نمازیوں کے لیے بات ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں وہ ایمان والوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں مذاق بناتے ہیں اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا اچھا جا رہے ہو بس اچھا نماز پڑھنی ہے پھر مطلب ضرور بضرور بے ایمان سمجھیں یا مجرم سمجھیں وہ نیک لوگوں کو یوں تانا اور ٹوک لگاتے ہیں فرمایا آخرت میں پتہ چل جائے گا ان تانوں کا نعم البدل تمہیں کیا ملتا ہے بندہ خود جب نیکی نہیں کرتا یا دلیر نہیں ہے یا حق نہیں بول سکتا تو جو نیکی کر رہا ہے نا اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے حوصلہ افزائی تو کریں اس کی یا جو دلیر ہے حق بیان کر رہا ہے خود نہیں حق بیان کر سکتے کم از کم اتنا تو کہہ دیں یار ماشاء اللہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق تو بیان کر رہے ہیں فرمایا کافروں کو پتہ چل جائے گا ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیا اسی کے مطابق ان کو بدل دیا جائے گا اللہ سمجھ نصیب فرمائے